السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد على رسول الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر فور تھری فور سبق نمبر چار سو چونتیس ایمیجز بنانے والے یہ امیجز بنا لیں پوری رات عبادت کرنے کا نبوی نسخہ اب حدیث سن حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گویا اس نے آدھی رات عبادت کی اور جو فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھے تو گویا اس نے پوری رات عبادت کی یہ حدیث مسلم شریف میں ہے کتنا آسان نسخہ ہے کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لو اور ساری رات سو ساری رات جو ہے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہو اور عبادت کا ثواب مل جائے یہ ہماری شریعت میں آسانیاں کتنی ہیں اس لیے یہ حدیث روزانہ دھیان میں رکھیے عشاء کی نماز میں جماعت کے ساتھ پڑھیے فجر کی نماز میں جماعت کے ساتھ پڑھیے اب خالی یہاں ایک اشکال ہوگا ہماری خواتین کا بھائی حرم شریف میں مکہ مدینہ میں عربوں میں تو عرب عورتیں جاتی ہیں مسجدوں کے اندر ہمارے یہاں کی خواتین جو ہے وہ تو اپنے گھروں میں نماز پڑھتی ہیں وہ تو مسجدوں میں جاتی نہیں اس لیے ہمارے یہاں مسجد میں آنے کا عورتوں کا ماحول نہیں ہے تو اس کے بارے میں انشاءاللہ اللہ تفصیل سے کچھ دنوں کے بعد عرض کروں گا خواتین کے سلسلے میں ابھی تو یہ حدیث ذہن میں رکھ لیجیے آپ کہ فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھیے عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھیے تو انشاءاللہ پوری رات عبادت کا ثواب مل جاوے گا اللہ تعالی ہم سب کو ساری نماز جماعتوں کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ رب العالمین